منصور نے سالم بن ابی جعد سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا ہم انصار میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اس نے اس کا نام محمد رکھا اس کی قوم نے اسے کہا تم نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا ہے ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے وہ شخص اپنے بیٹے کو اپنی پیٹ پر اٹھا کر یعنی کندھے پر چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اس پر میری قوم نے کہا ہے ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جو اللہ عطا کرتا ہے اسے تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھاسی